نمبر اٹھتیس یہودیوں کی طرح کپڑے نہ لپیٹو عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قال قال عمر رضی اللہ عنہ اذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا یشتم اشتمال الہود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا یہ کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس دو کپڑے ہوں تو ان میں نماز پڑھے اور اگر ایک ہی کپڑا ہو تو اسے تہبند بنا لے اور یہودیوں کی طرح نہ لپیٹے